اور ایک چیز ہوتی ہے بچوں کو عادت ہوتی ہے اکثر کہ وہ کیا کرتے ہیں چھڑی جو ہوتی ہے نا اسٹک وہ یہاں وہاں مارتے رہتے ہیں ہاتھ میں رہتی ہے وہ درخت سامنے نظر آیا اس کو مار دیا یہاں مار دیا وہاں مار دیا اب لگتی ہے کبھی کبھی جنوں کو پھر پرابلم میں آ جاتے ہیں پھر بولتے دیکھو یہ کون سی لینگویج بول رہا ہے کیا بول رہا ہے بچہ کیا بول رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قرآن بھی حفظ نہیں کیا لیکن قرآن پورا سنا رہا ہے ہیں یہ کیا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چھڑی یہاں وہاں مارتے ہیں نا وہ بھی بچوں کو منع کر اس طرح نہیں مارے بڑے تو خیر یہ چیز نہیں کرتے پھر میوزک سے دور رہنا ہے بالکل بھی دور رہنا ہے یہاں تک کہ موبائل میں بھی اگر میوزیکل کچھ ہے میوزک کی طرح رنگ ٹون ہے اس کو چینج کر دیں کیونکہ وہ شیطان کی آواز ہوتی ہے لیکن یہ کچھ کچھ موبائل ایسے ہوتے ہیں جس میں چینج کرنا ممکن ہی نہیں اس میں سارے کے سارے رنگ ٹون میوزیکل ہی ہوتے ہیں تو وہ مشکل ہوتا ہے لیکن جلدی سے جلدی اس کو بند کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک وہ رنگ ٹون میوزیکل بچتا رہے گا جن جنت گھر میں حاضر رہیں گے میوزک کے بارے میں میرا جو ویڈیو ہے وہ دیکھ لینا اس میں میں نے ڈیٹیل بتائی ہوئی کہ اس میں کیا قصہ ہوا تھا ایک آدمی کے ساتھ ٹھیک ہے تو میوزک سے دور رہنا ہے بالکل میوزک گھر میں نہیں چلانی ہے نہ ہی باہر نہ موبائل میں کہیں پہ بھی نہیں میوزک سے دور رہنا ہے پھر گھر میں کتا نہ رکھیں کتا رکھنے کی وجہ سے بھی بھی جن جنات اندر آ جاتے ہیں منع کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جب برتن اور دروازے جب بھی بند کریں گے نا تو بسم اللہ بول کے بند کیا کریں برتن بھی بند کر رہے ہیں یعنی جیسے کھانا پک گیا تو ہانڈی کے اوپر ڈھکن رکھ دیتے نا بسم اللہ بول کے رکھا کریں دروازے بند کرتے وقت بھی بسم اللہ بولے کیونکہ ایک آدمی تھا انہوں نے کہا کہ پہلے میں جادو وادو کا کام کرتا تھا میرے ساتھ جن تھا تو میں نے اس کو انوائٹ کیا تھا کھانے پہ جب اسے کہا چلو اندر آ جاؤ تو کہنے لگا میں آج اندر نہیں آ سکتا کیونکہ تمہارے رشتے داروں میں سے کسی نے تو بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کیا ہے تو میں آج نہیں آ سکتا میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو بسم اللہ بول کے دروازہ بند کرنا ہے پھر نماز اسکار کی پابندی کرنی ہے نماز ٹائم پہ پڑھنا ہے اسکار وغیرہ پڑھنے ہیں اور